بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین تعزیر محترم السلام علیکم آپ کا میزبان Tasleem Ahmed Sabri night time special transmission کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کے پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم بیش رات بارہ بجے سے دو بجے تک آپ کال کیا کرتے ہیں سوال کیا کرتے ہیں جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہم اس پر دعوت سخن دیا کرتے ہیں آپ بھی اس پر کلام کرتے ہیں اپنی آرا اپنی تجاویز اپنے سوالات کیا کرتے ہیں اپنے مشاہدات کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ جس سے اس پروگرام کی رونق اس پروگرام کی زینت مزید بڑھ جایا کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے ہم نے ایک جس ٹاپک پر اس پروگرام میں گفتگو کی تھی وہ transplantation of human body parts تھا ہم نے آزاد کی کاری کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ابتدائی طور پر ہم نے خون کے حوالے سے بات کی تھی کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا بلڈ ٹرانسفر کرنا کن کن صورتوں میں اس کی اسلام رہنمائی کرتا ہے ناظر محترم دنیا بھر میں کوئی ایسا پبلشر نہیں ہے جس نے کوئی ایسی کتاب چھاپی ہو کہ جس میں کسی غلطی کی گنجائش نہ رہتی ہو اس کے کوئی ایڈیشن نہ آتے ہوں اس میں کوئی ترمیمات نہ ہوتی ہوں کچھ امینڈمنٹس نہ ہوتی ہوں دنیا کے کئی ایسے ممالک بلکہ تمام ممالک جہاں پر آئین بنائے جاتے ہیں قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں بھی امینڈمنٹس آتی ہیں قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالی نے لی ہے اور اس میں کوئی ایک حرف کی ترمیم بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے قرآن ایک ایسی یونیورسل کتاب ہے ایک ایسا ایک ایسا سچ ہے ایک ایسا حق ہے ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے بے شمار قرآن کی تفسیر کرنے والے بہت بڑے بڑے مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اب اس کی یہ تفسیر کرنے کے بعد بھی کما حق کو ہوئی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہو سکتا ہے یا یہ معنی جو ہم نے لیا ہے اس کے علاوہ یہ تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اور کتنے معنی ہو سکتے ہیں بے شمار حکمتیں اور ایسے ایسے قوانین بنا دیے گئے ایسے لاز بنا دیے گئے ایسے احکامات کہ جو بالکل فول پروف ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے پسند فرمایا اور اسلام ایک ایسا دین ہے ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کے ہر ہر شعبے کی وہ معاملہ سیاسی ہو سماجی ہو معاشرتی ہو معاشی ہو اقتصادی ہو کوئی بھی معاملہ ہو وہ اس میں رہنمائی کرتا ہے ایک روشن چراغ کی طرح راہ دکھلائے چلا جاتا ہے انسان جس راہ پر چل رہا ہوتا ہے اسے منزل کی نشاندہی کرتا ہے اور انسان کو منزل پر پہنچا دیا کرتا ہے اب منزل کا تعین کس طرح سے ہو کس طرح سے یہ پتہ لگایا جائے کہ وہ منزل کون سی ہے جس منزل پر ہمیں پہنچنا ہے سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج بھی بھیک مانگ رہی ہے گدا گر کی طرح قرآن پر قرآن کے در پر دستک دے رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر دستک دے رہی ہے اسلام کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ ہمیں اب اس مسئلے کا حل کس طرح سے ملنا ہے دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جیسا اسلام ہے جیسا قرآن ہے ہم نے یہ پچھلی بار بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ خون کے حوالے سے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اور اس میں کیا کیا ایک سوالات کھڑے ہوتے ہیں میڈیکل سائنس کی جانب سے اور ایک عام انسان کی جانب سے وہ کون کون سے سوالات ہیں کہ وہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کون سے حقائق ہیں کہ جن پر اب بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے انسان چاند پر جا بیٹھا اتنی ترقی کر لی کہ انسان دل بھی تبدیل کر دیتا ہے گردے تبدیل کر دیتا ہے آنکھ انسان مر جاتا ہے وہ آنکھ ڈونیٹ کر دیتا ہے اور اس کے مر جانے کے بعد اس کی وہ آنکھ نکال کر ایک زندہ آدمی کو ٹرانسپلانٹ کر دی جاتی ہے یہ جو ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہے گردے سے لے کر بالوں تک کا انسان سرجری کرواتا ہے اس کا اگر کوئی بازو یا پیر فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ اس میں سیل کا راڈ لگوا لیا کرتا ہے اسلام اس میں کیا کہتا ہے یہ وہ روزمرہ کے ناظرین مسائل ہیں کہ جو انسان کو درپیش رہتے ہیں اور انسان اس میں اسلام کی رہنمائی چاہتا ہے اسلام ہمیشہ وہ حل پیش کرتا ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہوا کرتا ہے اور وقت کے تقاضے کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور اپنی بنیاد کو بھی مد نظر رکھا کرتا ہے کہ وہ بنیاد سے بھی اس کی کانٹرڈکشن کہیں سے ثابت نہ ہوتی ہو تو ہمیں وہ راستہ اسلام کی روشنی میں طے کرنا ہے اور اپنی منزل پر پہنچنا ہے یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ جس کا پہلا ایپیسوڈ ہم نے لاسٹ فرائیڈے پیش کیا اور آج اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا تھا انہیں یاد ہوگا کہ خون کے حوالے سے بلڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی آج ہم ہیومن باڈی پارٹس کے دیگر جو جو عزو ہے جو دیگر پارٹس ہیں ہم اس کی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج اس گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ایوان میں تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی پچھلے پروگرام میں بھی جس طرح انہوں نے خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور بہت سی اپنی خوبصورت گفتگو سے بہت سی گتھیاں سلجھاتے چلے گئے بہت سی الجھنوں کو سلجھاتے چلے گئے آپ کے بہت ہی محبوب مربوط شخصیت حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے حامل سلاخہ پنجاب سے گجراوالا سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب السلام علیکم دونوں آداب کا بہت شکریہ تشریف لائے اور رونق پخشی آغاز ہم باری تعلی سے اور یہ شرف یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری احمد رضا جماعتی سلام والے گیا اور سو بندہ سلام والے گیا حبیب اللہ یا صاحب آج اس پروگرام کی دوسری کڑی دوسری ایپیسوڈ کیا ایک اصول طے کیا تھا آپ نے خون پر جب ہم نے گفتگو کی تھی بلڈ ٹرانسفر پر اور ایک اصول وضع فرما دیا جی تھا ہاں۔ جو قرآن کی روشنی میں کہ ایک اصول ہے اور اصول کے تحت ہی پھر ہم نے ساری گفتگو جی اس ہاں۔ پر بحث ہوئی تھی کیا یہ ٹرانسپلانٹیشن اجتہادی مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد محمد جی ہاں بالکل پسمندہ یہ جو انسانی اعضاء کی طرح پلانٹیشن ہے یہ بالکل اشتہادی مسئلہ ہے اور اسے اشتہادی نقطۂ نگاہ سے ہی دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا نقطۂ نگاہ اپنانا چاہیے سب سے اول ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے فقاہ کرام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک کا ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ پندرہ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فرمایا کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت و کرامت کا تاج پہنایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے زندگی میں چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسری مخلوقات سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ان کے ذریعے اسے رزق عطا فرمایا اور ہم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو فوقیت یعنی عطا فرمائی اسی طرح آپ اسی مضمون کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ غلطی خلق محفل لوگ رہا کہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا انسان تیرے لیے تمام اشیاء کو تو اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے دنیا کو بنایا گیا دنیا کی تمام مخلوقات کو انسان کے فوائد کے لیے بنایا گیا لیکن انسان کو ان کے راستے نہیں بنایا گیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و کرامت و شرافت کا تاج پہنایا تو اب یہاں پر یہ بات حقائق کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسانی عرف سے فائدہ حاصل کرنا یعنی کسی بھی انسانی عرف کو ایک مکان سے دوسرے انسانی جسم میں منتقل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اگر اسے جائز مان لیا جائے تو یہ انسانی شرافت اس کی عزت اس کی تقریر کے منافی ہو جایا کرتی ہے اچھا اچھا اگر یہاں پر جس طرح آپ نے قرآن وزیر کی آیت جو جی ہاں۔ فرمائی جو کوٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کو انسان دوسروں کے فوائد کے لیے نہیں ہے جی. بلکہ دوسرے انسان کے لیے جی. فوائد اچھا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان انسان کے کام آ رہا ہے اگر انسان کی آنکھیں ہیں ہم آنکھ سے شروع کر لیتے ہیں یا گردے سے سپوز ہم کڈنی سے شروع کرتے ہیں کہ کڈنی اگر انسان کی ہے تو انسان کے کام آ سکتی ہے جی دیکھیے یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں بنیادی بات کہ ہم بادی نظر میں ظاہری نظر میں ایک چیز کو مفید جان لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک کڈنی دوسرے انسانی حصے میں منتقل ہوئی تو بظاہر سے فائدہ ہوا لیکن حقیقت میں یہ مفید نہیں ہے حقیقت میں مفید وہ چیز ہوا کرتی ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک کہ جس چیز کو اللہ تبار کا مطالعہ اور اس کے رسول میں مفید جانا اور ہمیں بتایا اور یہاں پر ہم انسانی اس معاشرے میں بستے ہیں تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک چیز ظاہری طور پر مفید ہے تو اس کے باقی فوائد پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ اس کے مضر اثرات تو نہیں ہیں اب یہاں پر ایک ظاہری فائدہ یہ نظر آیا کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا لیکن اس کا اجتماعی نقصان یہ نظر آیا کہ انسان کی جو تقریم اللہ تبارک کا وطالعہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اس تقریم کے منافی بات ہو رہی ہے اب میں اپنی بات کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بظاہر آپ دیکھیں کہ چور چوری کرتا ہے ظاہر سے فائدہ ہوتا ہے مال اس کے ہاتھ آتا ہے ایک شخص سے شراب پیتا ہے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ اپنے لیے اس سے مفید جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن باقی طور پر یعنی اس کے جو نظر اثرات ہیں جو اس معاشرے میں رچ بس رہے ہیں اس ان نظر اثرات سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و مطالعہ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا برے اعمال سے منع فرمایا تو بالکل اسی طریقے سے نظر اثرات سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو انسانیت کو بچانے کے واسطے اس چیز سے منع فرمایا گیا ٹھیک ہے یہ ایک یعنی ایک اصول وضع فرما دیا آپ نے اب اس کو طے یہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں کام کون سا کام تقریم کے بعد بھی ہوتا ہے مفتی صاحب نہ میں یہ چاہوں گا نہ آپ یہ چاہیں گے نہ کوئی بھی ہمارا دیکھنے والا ناظر یہ چاہے گا کہ جسے قرآن اور سنت نے حرام قرار دیا ہے اس کو کسی طرح سے حلال کرنے کی کوشش کی جائے ایسا تو قتل کوئی بھی شخص ایک عام انسان بھی نہیں چاہے گا تو یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا لیکن ہمیں اس دور کے تقاضے کے مطابق اس کے حل کی طرف جانا ہے کہ انسانیت کی ایک جو خدمت کا انداز یہ اپنایا گیا ہے یہ بھی ہو سکے اور کس کس حد تک جس حد تک اس کی لمیٹیشن اسلام رضا فرما رہا ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں ڈاکٹر عامر صاحب جو علاج نبوی ڈاکٹر امین صاحب جو علاج نبوی اور سائنس کے حوالے سے کیو ٹی وی سے پروگرام بھی کیا کرتے تھے میڈیکل کے حوالے سے میڈیکل سائنس کے حوالے سے ان کی بہت ریسرچ ہے ہم نے ان کو پروگرام میں شامل کیا ہے کال ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر امین صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہوں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ہاں، ابتدائی گفتگو آپ نے سنی جی جی میں دیکھ رہا تھا نے گفتگو جی کو سنا ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ہاں، ٹرانسپلانٹیشن اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو یہ ضرورت ہی اس کی فرق پڑتی ہے ہاں۔ جب ایک پیشنٹ ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ سروائو نہیں کر سکتا آگے ہاں۔ کیونکہ اس کی زندگی کو انتہائی خدشہ ہے کہ وہ آگے نہیں چل سکتا تو اس صورت میں ایک ڈاکٹر اچھا فزیشن سرجن جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے فار ایگزامپل ایک کڈنی اگر اسے مل سکتا ہے دوسرے بندے سے اور اس کے لیے بڑے مطلب ڈاکٹرز ہوتے ہیں جسے دیکھنا ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کافی ساری میٹنگ ہوتی ہیں اس کی بلاک کا کافی ساری چیزیں میئر کرنے کے بعد وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے مطلب ڈیٹیکٹ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ اب آپ کو اس کی جان بچانے کے لیے دوسرا پارٹ جو ہے وہ چاہیے اور وہ دوسرے انسان سے لے لیا جاتا ہے اب جہاں تک بات ہے شریع اعتبار سے تو مجھے سب بتا نہیں رہے تھے اسلام اس پر مطلب ایک بڑے کھلے کھلے لفظوں میں اصول دیتا ہے کہ انسان معزز ہے مکرم ہے اور محترم ہے اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات واضح کرنا چاہوں گا صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہر دور کے اندر کیفیت احترام اور عزت کی بدلا کرتی ہے کچھ کیفیتیں تو یہ ہوتی ہیں کسی ایک انسان کے چھوٹے سے اس کو بھی چھوٹا سا پارٹ مطلب آپ اس کے لیڈ کا گوشت کا لے کے دوسرے کی کسی ایسی جگہ چاہ رہے ہیں اس کی بلیڈی رک جائے یا اس کو اور ٹریٹمنٹ ہو جائے اسے مایوس سمجھا جاتا ہے اس انسان کی مطلب عزت اور انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا جو کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کچھ ادوار دور ایسے گزرتے ہیں کہ اس میں اس کو مہذم اور محترم اور مقدم بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے لیے قربانی دے رہا ہے دوسرے کے لیے اشار کر رہا ہے اس جذبہ ہے اگر مجھے چھوٹی سی تکلیف پہنچے گی بھی فار ایگزامپل میں نے بلاک دیا تھوڑی سی کمزوری میرے اندر آئے گی بھی مجھے دوسرے کی جان بچ جائے گی یا وہ ایک بڑی مطلب آنے والی ایسی بیماری مغلک چیز سے محفوظ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر احترام ہی کہا جائے گا اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بندہ ڈی مورز ڈی ویلو ڈی ڈیلیریا ڈس گریس ہو رہا ہے تو اس حوالے سے صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی آپ اس کا جب آپ اس سے پارٹ نکالتے ہیں تو اصول سامنے آتے ہیں ہاں۔ کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹ کا اس سے نکالنا جب نکلا تو یہ آرام ہو گیا ٹھیک ہے کہ جو پارٹ آف باڈی کسی بھی قسم کا پارٹ جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو آئمہ اور فوکہ کی اس طرح کے مطابق اسے دکھلانا ہی فرض ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ کہ جب آپ اس کو لے لیتے ہیں اس پارٹ کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بندے کی جان بچ سکتی ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے جب اس کو دیا جاتا ہے تو جو قرآن کا بیسک رول ہے سمجھ جب آپ اس طرح کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس اس طرح کیفیت میں آرام چیزوں کو جب حلال قرار دیا جا رہا ہے تو ایک وہ پارٹ جو دوسرا انسان خوشی سے دے رہا ہے اور اس کو خود بھی کوئی بڑا لاس نہیں ہو رہا فار ایگزامپل دو کڈنی ہے تو وہ ایک کڈنی دیتا ہے اچھا سرجن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی لائف اسپین میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ سروائو کر سکتا ہے تو وہ ایک کڈنی دے کے جب دوسرے بھائی کی زندگی کو بچا رہا ہے کہ اس کے دونوں کڈنی ڈیمیج ہو رہے ہیں ایک لگانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کسی بھی طرح سے آرام نہیں ہوگا یہ صحیح ہوگا یہ ایک اشتہادی مسئلہ اس پر انڈیا میں ایک لیٹسٹ میں پڑھ رہا تھا اندر ایک لیبوریشن سے ایک ریسرچ ہوئی تھی تو اس پہ فائنلی یہ طے پایا تھا آئمہ بھی اس سے متفق ہو گئے تھے انڈیا کے جس میں امت الدبا کے مطلب ایک جوری بیٹھی تھی کہ یہ مباح ہے حرام نہیں ہوگا جب آپ ایک بندے کی جان بچا رہے ہیں اور اس کی اپنی جان کو بھی کوئی ایسا خطرہ لائق نہیں ہو رہا یہ بڑا نارملی سروائو کر سکتا ہے اور ایسی صورت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اسے کاٹ نہیں دے سکتے اس کو تو احترام بھی مرکوز ہے اور وہ وہ اس جسم سے نکلنے کے بعد شریعت شرا سے حرام کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے مگر چونکہ دوسرا بندہ استراری کیفیت میں ہے اسے اسے ضرورت سے نہیں دیں گے تو وہ اس دنیا سے بےچارا دار پانی کی طرف چلا جائے گا اچھا آپ یعنی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح آپ نے خود ہی اپنے جواب میں اپنی بات میں ایک مگر کا استعمال کیا ہے ٹھیک تو جو مگر کا استعمال ہے کہ وہ جسم سے نکلا تو حرام ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ جس کو جس کا جو جس کے جسم میں لگ رہا ہے اس کا مطلب اس کو حرام چیز لگ رہی ہے شریف طور پہ اسے کہہ سکتے ہیں ایسا میں آپ سے بات کروں گا ڈاکٹر صاحب لائن پر رہیے گا ایک مختصر سا وقفہ مجھے لینا ہے ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نائٹ ٹائم وتھ تسلیم صابری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قاری احمد رضا جماعتی صاحب ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عامر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہم نے سنا اور ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر امین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ لائن پر رہے سر میں سوال کر رہا تھا آپ سے کہ آپ خود ہی اپنی گفتگو میں ایک مگر لگا رہے ہیں کہ وہ جو انسانی جسم سے نکلا وہ حرام ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے جی۔ اب وہ حرام چیز کسی کو لگائی جا رہی ہے جی جی میں کو کسی کو وہ حرام جو پارٹ ہے وہ اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے جی جی آپ کی آواز ذرا مجھے آ نہیں رہی ہے سر اب کلیئر ہے جی ہاں اب آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک جو وہ جو ٹکڑا وہ جو پارٹ باڈی جی۔ پارٹ جو انسان کے جسم سے نکالا گیا کہیں جی۔ اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے تو وہ جو اب ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے دوسری جگہ پر جی۔ وہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ حرام ٹکڑا لگایا جا رہا ہے جی جی ہاں میں نے اس کو یہ فکار کی کرائی تھی کہ ڈیفینیٹلی جی آپ کی بات پھر مجھے سنائی دے رہی ٹھیک ہے اب اب فرمائیے آپ جی میں اصل میں آپ کی بات کو سمجھ گیا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک پارٹ بندے کی باڈی سے لے لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا ٹھیک ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب دوسرے بندے میں جو وہ لگایا جا رہا ہے ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ حرام پائے آپ اس کو لگا رہے ہیں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی جی اس کی صورت حال یہ ہے کہ میں ویسے میں نے چھوٹا سا جواب دیا بچے پر چلے گئے تو صورت حال یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں تمام فوکڑا اس بات پر تو مستقل ہیں کہ خون آپ کے جسم سے بیٹھ کر نکلا یا کوئی بھی چیز جب آپ اس سے کاٹ دیتے ہیں جسم سے الگ کر دیتے ہیں تو وہ مردہ کے ہی حکم میں چلی جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے اچھا جب یہ نشے فتی سے قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ استرار میں چلے جاتے ہیں آپ کی جان کو خدشہ ہے آپ کسی ایسے مقام کو چلے گئے کھانے پینے کو علاج و معالجے کو کچھ بھی نہیں مل رہا تو وہ جو چیزیں حرام ہیں جسے قرآن حرام کہتا ہے ان کو کھا کے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں تو ایسے ہی یہاں پر یہ صورت حال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سروائو نہیں کر رہا مثال کے طور پر دونوں باتیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ تقدس بھی اور اس چیز کا حرام ہونا حلال کیسے ہو جائے گا تقدس بھی مجبور نہیں ہوگا تو دونوں باتیں سامنے آ جاتی ہیں جب ایک بندے کی اس کیفیت ہو گئی اس کی جان کو لالے پڑ گئے ہیں کہ وہ بچارا بچ نہیں سکتا ایک سینئر سرجن جو ہے اس کے ساتھ ایک مطلب ڈاکٹر آف میڈیسن کھڑا ہوا ہے ایک جنرل سرجیشن کھڑا ہوا ہے وہ یہ ڈائگنوز کر چکے ہیں کہ اگر اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جاتا تو یہ نہیں بچ سکتا ایک ایسا بندہ مل گیا جو فیملی ممبر ہے ایج ہر چیز جو ہے وہ کو ریلیٹ ہو گئی ہے اس کا کڈنی اس کو دینے سے اس کی جان جو ہے بچ سکتی ہے پیشنٹ کی تو اب ایسی صورت میں اس کی جان کو بچانے کے لیے ہر وہ آرام چیز وہ جائز جیسا کہ صحیح ترین احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا پیشاب جسے حرام کہا جاتا ہے علاج کی علاج جسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سیکنالوسیز کہتے ہیں اس کے میں اس کی اجازت دی ہے اور بھی کئی حرام چیزوں کی اجازت گو کہ یہ ایک الگ حدیث ہے کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی گئی یہ اصول اگر طبیب حاضر یہ کہتا ہے کہ آلٹرنیٹ اور کوئی چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اب کڈنی آپ خود سے آرٹیفیشل تو نہیں بنا سکتے اتنا بڑا سسٹم ہے اس کے اندر ایک نیفرون ہے یہ بیسیکلی فنکشنل یونٹ ہے کڈنی کا اب لاکھوں نیفرون اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے یہ تو ایک اب اسی بات کی مزید جو ہے وہ دلائل ہو جائیں گے اور بات یقیناً وہ ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھتا آ گیا جی. یہ دو تین کوشچن جو میرے یہاں پر ہیں دیکھیے یہاں پر ایک تو بات آپ نے کی کہ وہ ضروری ہو گیا تھا جی، جی. تو جب تک ٹرانسپلانٹیشن نہیں تھی ٹرانسپلانٹیشن کب سے شروع ہوئی ہوگی اندازن اچھا ہاں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان جی ہاں شروع سے ہی ریسرچ پہ لگا ہوا تھا ہاں۔ جب وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ڈاکٹر نے اس پہ ریسرچ کی یہ ماڈرن میڈیسن کا ایک خوبصورت مطلب ایک اعجاز ہے کہ ہاں۔ جب مطلب بالکل جو دنیا کے اندر پیک لیول کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی اور اس لیول پہ پہنچ کے کتنے ٹائم کے اندر ایک لائف آرگن کو نکالتے ہیں جب بندے کے اندر سے اور دوسرے اس کا ٹائم اسپینڈ ہے ہاں۔ اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے ہمارے ہاں کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا علاج کر سکے میں صرف ایک کڈنی کی بات کر رہا ہوں جی، جی۔ ایک کڈنی کی بات لے لیجیے جی۔ یا آنکھ کی بات کر لیجیے اب تو آنکھ کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہے کہ مطلب ٹرانسپلانٹ نہ کرنا پڑے اور دوسری اور چیزیں بہت سی ہیں جس میں یعنی کوئی چیز ٹرانسپلانٹ نہ کی جائے میڈیسن سے اس کا علاج کر لیا جائے ہاں سے میں ایک بات کو ذرا واضح کر دوں جو آپ بات کر رہے ہیں نا ٹریٹمنٹ کی اس میں تو کچھ شک ہی نہیں اگر کوئی بات اگر کوئی چیز کڈنی ہے جو کہ اور آرگن ہمارا ایسا ہے باڈی کا اگر وہ میڈیکلی مطلب ڈرگس دینے سے ٹریٹ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی اچھا سرجن اس کے لیے سرجری سجیسٹ ہی نہیں کرتا سرجری کی تو باری ہی تب آتی ہے بیسیکلی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے ڈگریز ہوتی ہیں کوئی بھی کیس کوئی بھی ڈیزیز جو ہے کڈنی کی وہ فار ایگزامپل ہائیڈرو نیفس ہے جس کا مطلب ایک ڈیزیز ہے کڈنی کی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا جیسے فائروائف کا پس پڑ گئی ہائیڈرو نیفوس ہے اب اس کی جب ایکیوٹ اسٹیج ہوتی ہے نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب رینل کے اندر کیلکولا کیلکولس مین کہ جب اس میں اسٹون آ جاتی ہے پتری آ جاتی ہے اب صاف لفظوں میں اردو لفظوں میں اس کو دروازے کر دوں اور پتری اس کے اندر میں پیدا ہو گئی اب جب پتری چھوٹے درجے میں آگے جاتی ہے یوریٹر یہ وہ نالیاں ہیں جو پیشاب کی پتھر بنانے کی بلیڈر کی طرف جا رہی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ اسٹون وہاں سے نکلی یوریٹس میں چلی گئی اب اس کا ایک بیڈ مطلب پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نارملی ہوتا یہ ہے کہ ایسے بندوں کو جن کو کڈنی اسٹون ہوتی ہے ان کو ہائیڈرو نیفروس بھی مائلڈ کرتے ہیں بہت ہی مطلب ایکوٹ سے ہے ہلکا سا جب آپ اس کا الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں تو اسے ہائیڈرو نیفروس ہوتا ہے اب جب اس اسٹیج میں تو آپ اسے صرف اس کی کی اس کیلکولس کو اس کی اسٹون کو جب پاس کروا دیں مختلف ڈرگس دے کے اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ دنیا میں ایلوپیتھک میں بھی ہربل میں بھی ہومیوپیتھی میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اسٹون پاس آؤٹ ہو جاتی ہے ٹرانسپلانٹیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے یہ آخری ہربا ہے جی ہاں بالکل اور جب وہ اسٹون پاس ہوگی تو ہیپوٹاس وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ اسٹون بھی پاس نہیں ہو سکی پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکا یا ٹریٹمنٹ کرتا رہا پراپر کیئر نہیں کر سکا اس سے لی پرہیز نہیں کر سکا جس میں فاسفیٹ کیلشیم کیلشیم مقدار میں تھا وہ وہی لیتا رہا وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا جو فزیشین ہے وہ اسے ڈائلسس بھی لے جائے گا اچھا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا کلیئر ہو گیا پھر ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کے یہاں جو سرجری ہو رہی ہے سپوز کڈنی جی. کی ہو رہی ہے تو کیا ریشو ہے کڈنی ڈونیٹ کرنے کی اور کڈنی سیل کرنے کی ہاں دیکھیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے ریشو کا تو مطلب ایسوچ جو کوئی ٹینٹیو فگر دیجیے کوئی ٹینٹیٹو فگر دے دیں ہاں نہیں جی، فگر اس وقت تو ذہن میں نہیں ہے مگر یہ کہ میں انشاءاللہ کوئی کوئی ایک ٹینٹیٹو فگر دے سکتے ہیں آپ اصل میں یہ ہے کہ یہ ایس آئی یو پی اس پہ مطلب اسپیشلی کام کر رہا ہے میری ایک دفعہ بات ہو بھی رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے اب صورت حال موسٹلی مطلب بہت سارے لوگ اس کے پیشنٹ اس کو چونکہ اصل میں یہ بات ایسی ہے اس کو ایگزیکٹ اس کے فگر کیلکولیٹ اس لیے نہیں کی جا سکتی جب اس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر اچھا۔ جو ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیل چکی ہے ہاں۔ کہ آزاد کی خرید و فروخت کو اسلام آرام قرار دیتا ہے اب وہ لوگ بعض دفعہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بعد کڈنیپ کر لیا جاتا ہے کہیں کچھ کر لیا جاتا ہے مختلف آزاد سے جب اس کی مطلب یہ کڈنیپ ہو رہا ہے بندہ یا چوری ہو رہی ہے تو وہ فکر پہ نہیں آ سکتی ہیں چیزیں ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے اگر آپ کی بات پر میں یقین کر لوں اور ناظرین یقین کر لیں گے تو بحث اب جب یقیناً آگے بڑھے گی تو مزید کلیئر ہوتا چلا جائے گا چونکہ یہ اشتہادی مسئلہ ہے اس میں اختلاف ایک پازیٹو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے ایک صحت کی علامت ہوتی ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ سو آدمیوں کو بٹھا کر ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ایون آپ کا بہت اچھا دوست اس کو اگر کڈنی پرابلم ہے اس کی دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہیں تو سو میں سے آپ کا کیا اندازہ ہے کتنے لوگ کہیں گے کہ ہاں میں کڈنی دینے کو تیار ہوں اس میں لوگ تیار ہو گئے ضروری نہیں ہے کہ اس کو لگ جائے اب سو میں سے ہاں، تیار ہو گئے ہیں سپوز سپوز جی، جی۔ اگر کسی کا بلڈ اس کی تمام چیزیں میچ ہو جاتی ہیں جی، اس کے بعد سو آدمیوں سے آپ پوچھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ننانوے لوگ انکار کر دیں گے جی ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی وہ خود اپنی اور جو ایک ایک انکار نہیں کرے گا وہ پرسیل سیل کرے گا وہ ڈونیٹ نہیں کرے گا جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کی اپنی اسپرچل پاور اس کا اسلام اس کی اپنی مطلب اس کے اندر جو ماحول جو اسے ملا اس کی تربیت کیسی ہوئی وہ کس درجے کا انسان ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں جو میری رائے ہے اگر وہ ریلیجیس بندہ اس کے اندر اثار جذبہ ہمدردی موجود ہے پھر تو وہ قطر ایسا نہیں کرے گا اب یہاں تو یہ میں یہ بات ضرور کہوں گا اگر یہ دو دو نمبر قسم کا مطلب آدمی ہے اسے ضرورت بھی ہے مگر بہت زیادہ ریٹ بڑھا کے کڈنی کے پیسے وصول کرنا جیسے پتا نا خود زندہ رہ جاؤں گا اب اس کا اس کو بیچنا یہ جس بھی اسٹیج میں ہو بیچنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا یہ آرام ہے اس کو تو کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی اگر اس کا جواب تو یقیناً مفتی صاحب دیں گے اور مفتی صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ نہیں جب انہوں نے سوال سوالات جو پیش کیے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات میں دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام دیکھیے ضرورت پڑی تو میں آپ کو دوبارہ ضرور لائن پر لوں گا بہت شکریہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں سب سے اگر کہوں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں بھی کہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی بات جو ہوتی ہے شدید تقاضوں کے مطابق ہم بات کہتے ہیں اپنی بات ہم نہیں کہتے دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہے اپنی چیز دے رہا ہے سب سے اول میں آپ کو اس کا نقلی جواب دوں گا پھر عقلی جواب دوں گا دیکھیں نقلی جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارہ کا مطالعہ نے یہ پورا جسم ہمیں عطا فرمایا اور اس طریقے سے عطا فرمایا اس طریقے سے اختیارات عطا فرمائے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں اس کی ہیں اس ہاں۔ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے حالانکہ یہ چیزیں اس کی نہیں ہے یہ اللہ تبارک و مطالعہ کی امانت ہے اب وہ امانت میں اب میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ معاشرے میں آپ کسی کے پاس جائیں اپنے دوست کے پاس اس کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے اور آپ اس سے کہیں کہ جی مجھے آپ پیسے چاہیے وہ کسی اور کے اٹھا کر دے دیں یہ عقل کے خلاف ہے یہ نہیں کر سکتا یہ غلط کہلائے گا تو بالکل اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے پاس امانت ہے ہم اس میں خیرت کے مرتکب نہیں ہو سکتے ہم اپنے طور پر کہیں کہ جی میں آنکھیں دے دوں یا میں اپنا جسم کو کوئی علم دے دوں ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ امانت ہے اب میں آؤں بھائی کی بات کی طرف کہ جو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلاح السلام نے اوٹنی کا جو ہے وہ پیشاب بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ قوم کے لیے اہل ارینا کے لیے جائز قرار دیا تھا تو وہ ہم نے پچھلے جماعت مبارک میں بین کے ساتھ کیا ہے وہ افطراری صورت تھی لیکن یاد رہے کہ افطراری صورت ہونے میں بھی اس کی شبہ ہے وہ وہاں فقہ اقرام نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کے لیے باطل استعمال کے لیے السلام نے جائز قرار نہ دیا ہو خارجی استعمال کے لیے اس میں شبہ ہے لیکن یاد رہے کہ افتداری حالت میں بھی کوئی شخص ہے اور وہاں پر اگر اس پر تھوڑا سا روک کر اضطراری حالت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن چونکہ کچھ لوگوں نے پروگرام پچھلے نہیں دیکھا جی، جی، ہوگا جی، اضطراری حالت کون سی ہے مختصر اضطراری حالت اور ضرورت یہ ہم مانا ہے ضرورت میں اضطراری حالت اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اگر نہ ملے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے یا ہلاکت کے قریب ہو جائے قریب الموت ہو جائے وہ حالت ہے اب قرآن پاک میں جو فرمائے گا فرمان اس طرح حیدرآباد والا آدھے کہ جو اضطراری حالت میں ہو تو حرام اشیاء جو اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے یعنی اس کی نیت اچھی ہو اب یہاں پر یاد رہے کہ تمام فقہ اکرام نے بال اتفاق یہ بات فرمائی کہ اگر وہ اضطراری حالت میں بھی ہے اور کوئی شخص سامنے کھڑا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ شخص اس سے کہے کہ جی میں اپنا کوئی اس کر تجھے دے دیتا ہوں اسے کھا لے وہ نہیں کھا سکتا اپنا کوئی اسے بھی استعمال میں نہیں لے سکتا اضطراری حالت میں بھی تمام فقائے اکرام نے منع فرمایا اب آئے اس بات پر کہ جس طرح کے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی اس سے اس کے مضر اثرات کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ شخص ڈونیٹ کر رہا ہے وہ بلا معاوضہ دے رہا ہے دیکھیے بلا معاوضہ یا معاوضہ دونوں طریقے سے حرام ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر بلا بحث اب آگے کی بحث ہے اس پر ہم بات کریں گے ناظرین کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کے لیے بھی اس ایوان کے دروازے اس ایوان کے در واہ کر رہے ہیں آپ کالس کر سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اپنی آرا تجاویز کوئی اس سے اگر اتفاق کرتا ہے کچھ اختلاف کرتا ہے ضرور کال کریں اور اس پروگرام میں آپ اپنے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور اپنی آرا کا اظہار کیجیے اپنے مشاہدات کا اظہار کیجیے پہلے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سے بات کر رہی ہوں کون بات کر رہی ہے میں بول کہاں سے جی فرمائیے جی ابھی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم کچھ بھی جو ہے نا کسی کو دے نہیں سکتے اچھا ایک دن ذرا ہولڈ کیجیے گا کائنڈلی جو احباب کال کریں دنیا کے کسی بھی حصے سے اگر وہ ڈاکٹر ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے تو چونکہ وہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ضرور اپنا تعارف اے ڈاکٹر کروائیں جی فرمائیے جی میں یہ کہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص فار ایگزامپل جیسے وہ کوئی بیمار ہو گیا ایسا پتا چل گیا کہ وہ مرنے والا ہے کچھ بھی وسیعت کر کے جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جی میں اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں وہ ڈونیٹ کر دینا میں ڈونیٹ اور ضرورت میں فرق محسوس کر ڈیفرینشیٹ پوچھنا چاہ رہی کہ ڈونیٹ اور ضرورت اگر کسی شخص کو ضرورت ہے تو وہ اللہ نہ کرے اس اس کا کی ڈیتھ پہ ہے وہ اور وہ مرنے والے ہیں وہ جو ہے اسے کڈنی چاہیے کچھ بھی چاہیے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اسی کو کرے گا نا جس کو ضرورت ہوگی جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیعت سے کیا مراد ہے یعنی ہم اپنی زندگی یہی نہیں یہی وصیت کر دیں کہ ہاں جی میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا یا جیسے ابھی مختلف قسم کے اشتہاری پروگرام آتے ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں آپ کو ثواب ہوگا ہی اس میں گناہ اور ثواب کا کیا تعلق ہے کہ ہم پہلے سے اپنی چیزوں کو بولنے کے لیے ہم ڈونیٹ نہیں وہ تو مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ جس طرح کہا کہ یہ ہماری چیز ہے ہی نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مرتے ہوئے کہتا ہے وصیت کر دیتا ہے کہ میری آنکھ ڈونیٹ کر دو اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آنکھ تو آپ کی ہے ہی نہیں آپ کیوں ڈونیٹ کر رہے ہیں بالکل وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ان ساری جی۔ چیزوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے جواب لینا ہے جی تو اب اپنا سوال کلیئر کیجیے تاکہ مفتی صاحب کو میں فارورڈ کروں جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈونیشن جو ہوتی ہے وسیعت سے ہوتی ہے وسیعت سے ڈونیٹ کرنے کی ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت کیا وہ درست ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل مختلف اشتہاری پروگرام آتے ہیں جس میں بالوں کا کہا جاتا ہے کہ جی آپ آرٹیفیشیل ٹرانسپلانٹیشن کروانے بالوں کی ہیئر کروا لیں یہ تو آرٹیفیشیل چیز ہے کیا ہمارے باڈی میں آرٹیفیشیل چیز کا وہ کرنا یہ کیا درست ہے ٹھیک ہے بالکل یہ تو اس پروگرام کا اہم حصہ ہے آپ کا سوال اچھا ہے ضرور شامل کریں گے کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی محمد اشرف عابد اتاری بات کر رہا ہوں گجرا والا سے جی اشرف صاحب فرمائیے کیا حال ہے الحمد للہ سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص مر جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اگر کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی حصہ عطیہ دے چکا ہے تو اب وہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنا حساب کتاب دے گا تو ایسی صورت میں اس کو کیا معاملات ہوں گے کہ وہ اپنا پارٹ تو پہلے ہی کسی کو تو یا عطیہ دے چکا ہے جو کہ اسے حق نہیں تھا جی بے شک ٹھیک ہے تو وہ دے چکا ہے تو اس کے کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ سارے دیکھنے کے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جی اب میری تمام بطن چیزوں کا جواب آ جائے گا دیکھیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنا کوئی بھی غلطی کر رہا ہے یعنی وہ ڈونیٹ کر رہا ہے کسی کو تو ختم دے رہا ہے اب یاد رکھا جائے کہ اگر اس طریقے سے یہ چیز عام ہو جائے تو سب سے اول انسانی شخص کے مناسب نمبر دو انسان امانت میں خیرت کا منتقل ہوگا نمبر تین یہ ہے کہ انسان ایک بکاؤ مال بن جائے گا ہاں۔ ہم نے یہ بتایا کہ وہ اگر ایک شخص ڈونیٹ کر رہا ہے تو دوسرا شخص سے بیچ رہا ہے ہاں۔ اور یہ شرح برتی برتی اب میں یہاں پر ایک آرٹیکل کا ذکر کروں کہ نائنٹین سکسٹی سیون کا آرٹیکل تھا اور سنڈے مشرق کے نظریہ میں یہ تھا کہ یورپ والے اس بات سے پریشان ہے کہ یورپ میں یہ کاروبار بن چکی ہے انسانی ڈھانچہ اس وقت کے اعتبار سے جو وہ وہ یعنی بارہ پاؤنڈ میں مل رہا تھا جس میں وہ انسانی ڈھانچہ جس میں دو سو ہڈیا ہے اب مکمل طور پر انسانی اعضا دکھنا شروع ہو گئے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس یورپ میں جو ہے انسانی آزادی کاروبار میں پابندی لگائی گئی تاکہ انسان کی برقرار رہے آج اگر غیر مسلم اس بات کے دائی ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے تو ان کے ان تمام کے مظاہر میں اکثر یہ بات ہے کہ انسان کسی اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کون شامل کرتا ہے السلام علیکم وعلیکم جی، کون صاحب کہاں سے ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں کراچی سے جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے ہاں اور اسی طرح نے سنا تھا کہ خون کا جو ہے زور سامنے جب دینا چاہیے سورت جب جب تھوڑا فام ہو ہو ہاں۔ وقت دیا جائے ٹھیک ہے تو اس بلڈ بینک ہم نہیں ہو سکتے بارہ بار ایمرجنسی میں جاتی ہے جی۔ کہاں سے میسر ہوگا آپ کہاں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا اپنا پرائیویٹ کلینک ہے اچھا اچھا اچھا ایک بار بار فون کر گئے ضرورت پڑ جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے جو کہ پہلے سے تیار کر کے ہونے پڑتے ہیں اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اگر پہلے سے ہم بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو وہ زیادہ تیار نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے اچھا ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو جو ہے وہ عطیہ کرتے ہیں اس کا لینا عطیہ وہ جائز ہی نہیں ہے ٹھیک اور جو دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں جو ڈاکٹر وغیرہ جو کر رہے ہیں ان کا یہ کام جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی اس کو سیو کر کے رکھ لیا جائے آپ کہہ رہے نہیں جیسے لوگ عطیہ دیتے ہیں نا وہ تو جیسے جائز نہیں ہے لیکن جو لوگ عطیہ لے رہے ہیں یہ تو بات سمجھ آگے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا آپ نے ہاں بلڈ گروپ جو ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیو کر لیا جائے پہلے جی۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کال کرنے کا جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ان کا جواب تو میں نے اس وقت دے دیا تھا کہ وہ بلڈ بینک جو اس لحاظ سے کام کرتے ہیں کہ جی کہیں حادثہ وغیرہ یا ایک دم اچانک ہی آفت آ جاتی ہے تو وہ اس لحاظ سے محفوظ کرتے ہیں تو وہاں پر جو خون محفوظ کر سکتے ہیں کوئی شبی کا بات نہیں ہے جی۔ اب میں آؤں گا اپنی بات پر اب دیکھیں کہ انسان میں جتنے بھی آزاد ہیں یہ جی۔ غریب کا بچہ ہے غریب آدمی ہے ستار پر سونے والا ہے اس کے ساتھ بھی وہی آزاد ہے اور ایک مالدار سرمایہ دار آدمی اس کے پاس بھی وہی آزاد ہے اگر یہ آزاد کا بکنا اور یہ شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو اس فرق کو مٹایا ہے یہ فرق جو ہے وہ ختم نہ ہو اور یہ فرق دوبارہ جو ہے وہ پرورش پانا شروع کر دے اور مالدار آزاد یعنی کو بھی اپنے مال گرد کے ذریعے خرید سکے یہ ہے کہ تمام علماء اسلام کے نزدیک تمام فقہ اسلام کے نزدیک ان اتفاق اللہ حرمت مسلم کا حرمت حیژن فرماتے ہیں کہ جس طرح کے بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی آزاد بیکار ہے اگر اس کے مرنے کے بعد لگا دیں تو تمام علماء نے نے اس بات اتفاق کیا کہ جس طریقے سے انسان کی حرمت اس کے زندہ ہونے کے وقت تھی اس کے انتقال کے وقت بھی اس کے تمام آزاد کی حرمت اسی طریقے سے رہتی ہے اس کی کسی اس سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر مردہ انسان سے یہ چیزیں نکال دی جائے تو وہ انسان قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا تو <laughs> کوئی مردہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آزاد کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا یہ تمام معاملات اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے جو ہے وہ اخبار مہیا فرمائے تو ہمیں اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پس پیش نہیں کرنی چاہیے اچھا دیکھیے اس کو ناجائز تو یقیناً قرآن کہہ رہا ہے اور آپ نے وہی آیات وہ روایات کوٹ کر کے بیان کی ہے سورہ معاہدہ میں آتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اس حوالے سے کیا کہیں گے اور میں اس آج کے ٹاپک کے تناظر سے اس سورہ معاہدہ کی اس آیت مبارکہ کو کس طرح سے دیکھوں کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اگر انسان اپنا جسم دے رہا ہے ایک چیز ڈونیٹ کر رہا ہے اور وہ اگلا استراری حالت میں ہے استراری کیفیت میں ضرورت مند ہے اگر نہیں دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس صورت میں کیا کیا جائے گا تو کیا میں اس آیت کی تعمیل نہیں کر رہا کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اس کا جواب ایک وقفے کے بعد لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کلوننگ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جاتا ہے پہلے سے پتہ کرا لیا جاتا ہے کیا ہے رہے مادر میں میں یہ آپ کے اس آنے والے وقت کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں بتا رہا ہوں آپ بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائیے اس موضوع کے حوالے سے کچھ کوشچنز ہیں تو وہ تیار کیجیے پروگرام میں شامل ہو جائیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم اس سوال کا جواب لیں گے لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے تازہ خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نائٹ ٹائم وتھ تسلیم صابری ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام اس کے لیے لے کے آنا ہے آپ کا الحمد للہ کون سا اگر کہاں سے بات کر رہے ہیں نام